شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق بسم اللہ الرحمن الرحیم ربط صورت الواقع برحمان دونوں صورتیں انجام فریقین میں مشترک ہیں نیز فصب بسم رب العظیم یہ دعو صورت ہے اس کا تبارہ قسم رب کا ذل جلال وال اکرام سے رابطہ ہے دونوں جگہ عظمت خداوندی بیان ہے خلاصہ صورت احوال قیامت تین جماعتوں کا اجمالی و تفصیلی ذکر چار دلائل اقلیہ برائے اس بات دعویٰ عظمت قرآن زاجر اور دو بار دعوی صورت کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بات قیامت لکھیں اذا واقع الواقعہ اس بات قیامت اس بات قیامت لکھا ہے جب واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی چیز قیامت لئے سال واقعات یہ جملہ موترزہ ہے جزا آگے آئے گی شرط کی جزا آگے آئے گی یہ جملہ موترزہ ہے اور لے وقت کی لام فی ہے لے وقت ہا کی لام فی نہیں بیچ واقع ہونے اس کے جھوٹ کازیبا مستر ہے نہیں بیچ واقع ہونے اس کے جھوٹ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ چھوٹ نہیں خافذات الرافیہ یہ جزا بنے دی واقع تل کی وہ شرط ہے یہ جزا ہے احوال قیامت لکھ لو یہاں سے احوال قیامت پہلے اس بات قیامت اب احوال قیامت پاست کرنے والی ہوگی بلند کرنے والی ہوگی پاست کس کو کرے گی جی کافروں کو بلند کس کو کرے گی مومنین کو خافظت للکفار رافیت للمومنین یہ احوال قیامت چلے آ رہے ہیں اظہار حجت الارض رجا جب ہلائی جائے گی زمین ہلایا جانا و بسات الجبال ریزا ریزا کیے جائیں گے پہاڑ ریزا ریزا کیا جانا پکانت ہوا ممبسا پد ہو جائیں گے پہاڑ غبار اڑا ہوا پس ہو جائیں گے پہاڑ غبار اڑا ہوا یہ ہیں میرے محترام احوال و وکن تم ازوا جم سلاسا اور ہو جاؤ گے تم تین قسم اس قیامت کے اندر کتنی قسم بن جاؤ گے تین قسم اوپر ہاشا لکھو مقربین مقربین عام مومنین اور کفار یہ تین قسم یہی ہوں گے مقربین عام مومنین اور کفار ہو جاؤ گے تم کے سنتین پا صحاب المرت ما صحاب المنا تین جماعتوں کا اجمالی ذکر اب اجمالی ذکر ہے پہل ہے تین جماعتوں کا اجمال ذکر ڈبل شہید اسلام ڈاٹ کام صحاب المنا ہاتھ والے کیا منا دہنے ہاتھ والے جن کو نام کس میں مل گا دہنے ہاتھ میں پس دہنے ہاتھ والے کیا خوب ہوں گے دہنے ہاتھ والے وا صحاب المشما اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہوں گے بائیں ہاتھ والے اس کا ہونا برے لکھو جن کو نام امال بائیں ہاتھ ملے گا بس سابقون اور سب کرنے والے تو سبحان اللہ سب کرنے والے ہوئے نا سابق تو سابق ہوئے نا اور سابق تو سبحان اللہ کیا ہوئے سابق ہوئے سب کرنے والے الائے کل مقرب یہ مقرب ہوں گے کون سابقون مقرب ہوں گے اب تین جماعتوں کا اجمالی ذکر آ گیا اب آگے تفصیل ہے تفصیل لکھوئی جی۔ فی جنات النعیم تفصیل انجام سابقین یہ ترتیب نہیں ہے لفن شرغ غیر مرتب ہے تفصیل انجام سابقین اب ادھر دیکھو نا سابقین موخر تھا لیکن تفصیل کے اندر کیا ہے مقدم ہے تفصیل انجام سابقین وہ مقرب ہوں گے بیچ باغ نیمتوں کے نمبر ایک وہ نیمتوں کے باغ میں ہوں گے سلح تو الاولین سلح سے پہلے ہم معذوف ہے ہم سلح تو من الاولین وہ ایک بڑا گراؤ ہوں گے وہ ایک بڑا گراؤ ہوں گے پہلے لوگوں سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلے لوگوں سے وہ ایک بڑا گراؤ ہوں گے پہلے لوگوں سے اور تھوڑے ہوں گے کیا پچھلے لوگوں سے کیا مطلب اس کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ اولین سے مراد لیے حضور سے پہلے کیا تو حضور سے پہلے انبیاء زیادہ تھے یا نہیں جی، تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار تک تو کیا ہوئے انبیاء وہ بھی مقرب ہوں گے یا نہیں پھر انبیاء کے صحابہ وہ بھی کیا ہوئے مقرب پھر شہید وہ بھی کیا ہوئے مقرب یہ مقربین کے اندر تین گروہ آئیں گے انبیاء صدیقین اور شہداء تو آپ خود اندازہ فرمائیں حضور سے پہلے نبی زیادہ ہوئے نا تو لہذا پہلے لوگوں سے بڑا گروہ نہیں ہوگا جی، یہ صرف ہے وہ بڑا گروہ ہوگا پہلوں سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں سے حضور تو اکیلے نبی تھے نا آپ کے صاحب ایک نبی کے صاحب وہ کتنوں کے صاحب ہوئے لہذا تھوڑا گروہ ہوگا یہ سمجھی بات اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اولین آخرین میں سے حضور کے زمانے کے اولین آخری کیا کیونکہ خود حضور کے صحابہ پھر تابعین صدیقین شہداء وہ مقرب زیادہ تھے یا نہیں جی؟ اولین سے مراد حضور کا دور تابعین تبا تابین اور اس کے بعد جو ہیں وہ مقربین کیا ہیں تھوڑے ہیں عام زیادہ ہیں مقربین تھوڑے ہیں یہ بڑا گروہ ہوگا پہلوں سے تھوڑے ہوں گے پچھڑوں سے اللہ سور موزونا یہ نعمت نمبر دو پہلی نعمت کیا تھی جی جنات نہیں سمجھا نا اب یہ دوسری نعمت ہے اوپر ایسے تختوں کے ہوں گے جو جڑے ہوئے ہوں گے سونے سے وہ تخت کس سے جڑے ہوں گے ہاں اوپر ایسے تختوں کے جو جڑے ہوئے ہوں گے سونے سے تکیا لگانے والے اوپر ان کے آمنے سامنے بیٹھنے والے یتوف والا ہم نعمت نمبر کتنی تین طواف کریں گے چکر لگائیں گے ان کے اوپر لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے وہ لڑکے ہمیشہ کیا رہیں گے آ بڑے جوان نہیں ہوں گے تاکہ خدمت کرتے رہیں تو طواف کریں گے لڑکے بے اقواب سات گلاسوں کے اقواب کا معنی گلاس بھی کر سکتے ہو کپ بھی کیا جمع کوب کی ہے اور کوب کا معنی وہ کپ بھی لے سکتے ہیں باریک کباری گا جی یہ لوٹے جن کی ٹوٹی ہوتی ہے کڑا ہوتا ہے ہاں جن کے ساتھ وضو وغیرہ بھی کرتے ہیں اچھا جی وہ چکر لگائیں کے ساتھ گلاسوں کے لوٹوں کے وکاس ممبئی اور جام صاف شراب کے مین من صاف شراب صاف شراب کے پیالے بھی ہوں گے لا صداؤن نہ سر دکھائے جائیں گے اس شراب سے وہ شراب جی پاک ہوگی نہ نشہ ہوگا نہ بد مستی نہ سر دکھائے جائیں گے اس شراب سے ولا یونز ہون نہ بکواس بکیں گے وفا کے ہاتے یہ نعمت نمبر کتنی ہے جی چار اور میوے ہوں گے پسند ان کا خیار کو حسب پہ پسند ہوں گے حسب پسند اللہ میں تیر گوشت ہوں گے پرندوں کے حسب پہ پرندوں کا گوشت والا لذیذ ہوتا ہے طاقت زیادہ ہوتی ہے گوشت پرندوں کے حسب پہ بہور باہر یہ نعمت نمبر کتنی ہے پانچ اور گوری عورتیں ہوں گی موٹی موٹی آنکھوں والی تاہم سال لول مکنون مثل موتیوں کے ایسے موتی جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں حسن و جمال کے اندر جزان یہ بدلہ ان کو دیا جائے گا اے بات اس کے عمل کرتے تھے لا یسماؤ نعمت نمبر کتنی نہ سنیں گے بحث کے اندر لاغو کو اور نہ گناہ کی بات کو اللہ کیلن سلام سلام کیلن بمن کولن مگر یہی بات ہوگی سلام سلام ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے اللہ کی طرف سے بھی سلام ہوگا یہ کن کا انجام آیا جی اب انجام دوسروں کا جی تفصیل انجام تفصیل انجام جماعت اولا پہلی جماعت اصحاب یمین تفصیل انجام جماعت اولا اور دہنے والے کیا خوب ہوں گے دہنے والے فی صدر مخصوص نعمت نمبر ایک وہ ایسی بیریوں میں ہوں گے جو بے خار ہوں گی صدر مانا بیریاں بیر نہیں کھاتے تم صدر مانا بیریاں مخصوص کا مانا بے خار دنیا کی جو بیریاں ہیں ان میں خار ہوتے ہیں کانٹے وہ سوائے کانٹے کے ہوں گی اور تالح منظور اور کیلے تہ بتا ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام کیلے تحبتاح و ذیل ممدود نعمت نمبر دو اور سائے ہوں گے لمبے لمبے سائے ان میں رہیں گے ویسے بیشت کا موسم ہی سارا سائے والا ہوگا کیسا ہوگا جیسے صبح کی نماز کے بعد طلوع شام سے پہلے تو سایہ سا ہے مائے مسکو نعمت نمبر تین پانی ہوگا جاری وفا کے ہاتھیں یہ تتمہ ہے پہلی نعمت کا پہلی نعمت کیا تھی معقولات تھے نا کیا تھے معقولات بیر کیلے یہ اس کا تتمہ ہے کے کثیرہ نہ ختم کیے ہوئے نہ روکے ہوئے بھئی ہمارے ہاں جو پھل ہوتے ہیں موسم کے بعد کیا ہوتا ہے ختم ہو جاتے ہیں نا تو وہ موسم ختم ہونے سے ختم نہیں ہوں گے نہ روکے جائیں گے وہ مرفوع نعمت نمبر چار بسترے ہوں گے اونچے کیے ہوئے انا انشانہ ہننا یہ نعمت نمبر پانچ گورنمنٹیں بھی ہوں گی جی بیوی ملے گی بے شک پیدا کیا ہم نے ان عورتوں کو پیدا کرنا پس بنایا ہے ہم نے ان کو باکرا تمہیں جو ہو رہے ملیں گی وہ کیا ہوں گی باقرا ہوں گی باقرا کا من ہمیشہ باقرا رہیں گی تمہاری ہم بستری کے بعد بھی بھاکرا ہی رہیں گی اورو بن اترابا اورو بن جم ہے اروبن کی اور کس کی جمع ہے پیاریاں کیا ہوں گی جی پیاریاں پیاریاں تمہیں ان سے پیار ان کو تم سے پیار وہ تمہاری محبوبہ بھی ہوں گی محبہ بھی ہوں گی پیاریاں اترا بن پانا ہم عمر کیا ہوں گی جی ہم عمر ہوں گی لے اصحاب جمی یہ ساری کن کے لیے ہوں گی اصحاب جمین کے لیے اور اصحاب یمین کیا ہوں گے ہم سلح تو الاولین پہلے گروہوں سے بھی بڑی جماعت اور سلّ من الاخرین پچھلوں سے بھی عام مومن ہم پچھلی بہت نہیں آج کل مقربین کو تلاش کرو تمہیں ہزاروں میں ایک دو بڑی مشکل سے ملیں گے لیکن عام مومن کیا ہے عام ہے نا بڑا گروہ ہے پچھڑوں سے وہ صاحب و شمار تفصیل انجام جماعت ثانیہ دوسری جماعت کے انجام کی تفصیل دوسری جماعت کون سے تھی جی جن کو نام اعمال کہاں ملا بائیں ہاتھ میں ان کی تفصیل ہے پر میں بائیں والے کیا ہی برے ہوں گے بائیں والے فی سموم بیچ لو کے ہوں گے سموم کا معنی ہے لو لیکن اس سے مراد کا ہے دوزہ کی گرمی اور گرمیوں میں لو نہیں چلتی آج کل پنجاب جا کے دیکھو لو چلتی ہے کھا جا سکوں اچھا جی وہ لو میں ہوں گے کھولتے پانی میں اور سایہ ہوگا دھوئیں کا وہ ضلع میں یا اور سائے کے اندر ہوں گے لیکن سایہ کس کا ہوگا کالے دھوئیں کا بار دھو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا نہ ٹھنڈا نہ فرحت بخش ان ہم کانو قبل ضال کا اسباب عذاب یہ عذاب انہیں کیوں ملے گا سبب نمبر ایک بے شک وہ تھے پہلے اس سے خوش عائش دنیا کے اندر کیا تھے وہ خوش آئش تھے ان کو دنیا کی محبت تھی خوش عائش کا منع حب دنیا بات دنیا کو کما رہے تھے بات دین کا خیال نہیں تھا سبب عذاب نمبر ایک تھے وہ پہلے اس سے عائش و یسرون سبب نمبر دو اور تھے اسرار کرتے تھے اوپر بڑے گناہ کے بڑے گناہ ہمیشہ کرتے رہتے تھے وہ یقولون سبب نمبر کتنی جی تین اور تھے کہتے تھے یہ انکار قیامت لکھو سب نمبر تین انکار قیامت کہتے تھے کیا جب مر جائیں گے ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم اٹھائے جائیں گے یا باپ دادا ہمارے پہلے ہر گز نہیں اٹھیں گے ان والین جواب تو کتنی اسباب عذاب ہوئے ان کے تین ہو گئے آپ فرما دیجئے بے شک پہلے پیچھے اکٹھے ہو گئے اکٹھے ہو جاؤ گے تو یوم معلوم واسطے وقت دن معلوم کے اور دن معلوم کون سا ہے قیامت اکٹھے ہو جاؤ گے واسطے وقت دن معلوم کے سما ان قوم پھر جمع ہونے کے بعد اے گمراہو جٹھلانے والے یہ تزلیل مجرمین لکھو مجرمین کی ضلع ظاہر کر رہے ہیں پھر تم وہ گمراہو جٹھلانے والے کھاؤ گے درخت کس کا زکوم کا مال اون پس بھریں گے اس سے پیٹ کو پاشار بون آلے ہے پھر پیئیں گے درخت زکوم کے اوپر کس کو کھولتا پانی پاشار بون کیسے پیئیں گے پیئیں گے جیسے پیتا ہے پیاسے اونٹ پیئیں گے جیسے پیتے ہیں کون پیاسے اونٹ گٹھوں کے بال گر پڑیں گے آزا نزل ہوم یہ مہمانی ہوگی ان کی دن جزا کے یہ میرے محترام کتنی تین جماعتوں کا تفصیلی ذکر آ گیا ہے نا مقربین کا اصحاب یمین کا اور اصحاب شمال کا اب نہ خلق نہ قوم یہاں سے لکھ لو جی اس بات توحید اور باس کا بیان ہے نانخل نا تم سے کس کا بیان ہے اس بات توحید اور قیامت کا بیان ہے اس کے اوپر دلیل عقلی نمبر ایک لکھو ہم نے پیدا کیا تم کو یہ تو تسلیم ہے نا تم کو بھائی ہم نے تمہیں پیدا کیا کافر مانتے تھے یا نہیں تو فلاولا تو سد پاس کیوں نہیں مانتے تم توحید اور قیامت کو لولا تو سد کے بعد لکھو ہماری پیدائش کو مانتے ہو پس کیوں نہیں مانتے تم توحید و قیامت کو آفرائے تم بات منون یہ سب دلیل اکلی چلی جا رہی ہے کیا پس غور کیا تم نے اس پانی کے اندر جس کو تم ٹپکاتے ہو کس پانی کو ٹپکاتے ہو یہاں نطفے کو عورت کے اندر نطفے کا پانی ٹپکاتے ہو نا کیا تم بناتے ہو اس کو بشار یا ہم بنانے والے ہیں ایک قطرے سے انسان کو کون بناتا ہے نہ قدر نہ ہم نے مقدر کیا درمیان تمہارے موت کو اور نہیں ہم آج اوپر اس کے کہ لے آئیں تم جیسے اور لوگ ہمیں قدرت ہے کہ تم جیسے اور لوگ لے اس دنیا کو آباد کریں اس دنیا کو اور تمہیں کسی اور جہان میں لے جائیں جس کا تمہیں کوئی پتہ نہ ہو ہم قادر ہیں یا نہیں قادر ہیں اوپر اس کے کہ لے آئیں تمہاری طرح کے اور لوگ اور پیدا کریں ہم تم کو بیچ ایسے جہان کے جس کو تم نہیں جانتے کسی اور جہان میں تمہیں لے جائیں تمہاری جگہ اور لے ہیں بندے والا یقینی بات ہے کہ جانتے ہو تم پہلی پیدائش کو کہ ہماری قدرت سے ہے فلاولا تو سچ بس کیوں نہیں سمجھتے تم توحید کو اور قیامت کو آفر ہے تم بات ہوں یہ دلیل لکڑی نمبر کتنی دو کیا پس غور کیا تم نے اس بیج کے اندر ماں سے مراد تو بیج جانتے ہو اس بیج کے اندر جس کو بوتے ہو کان تم نہ ہو کیا تم اگاتے ہو یہاں اگانے والے ہیں بیج کو کون اگاتا ہے اللہ اگاتا ہے نا اللہ نشا اگر ہم چاہیں تو کر دیں تمہاری کھیتی کو ٹکڑے ٹکڑے پر ہو جاؤ تم تعجب کرتے کہ بے شک ہمارے اوپر تو تاوان بڑھ گیا بل نہ محرومون بلکہ ہم مکمل بے نصیب ہیں آفر اکری نمبر کتنی کتنی آپ غور کیا تم نے اس پانی کے اندر جس کو پیتے ہو کیا تم نے اتارا اس کو بادل سے یا ہم اتارنے والے ہیں موزن کا منا جی کیا لکھو موزن مانا بادل بادل لو نشا یہ حفاظت ہم نے کی اگر ہم چاہیں تو کر دیں پانی کو کڑوا بس کیوں نہیں شکر کرتے آفر تم انار دلی لکڑی نمبر آٹھ چار اچھا اچھا جاگ رہے ہو غور کیا تم نے آگ کے اندر جس کو تم سلگاتے ہو جلاتے ہو آگ کو کیا تم نے پیدا کیا اس کے درخت کو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں کس درخت سے نکلتی ہے آگ اور بانس سے پہلے میں نے کہا نا بانس کو رگڑ کے نکالتے تھے نہ نو نہ ہم نے کیا اس آگ کو یاد دہانی یہ آگ کس کی یاد دہانی کراتی ہے جہنم کی یاد دہانی کراتی ہے اور اسباب ہے واسطے مسافروں کے کیونکہ مسافروں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے آگ کی شہروں کے اندر تو عام ہے نا آگ ماج سے سارا کو سب مسافوں رب کال عظیم یہ کیا ہے جی داو سورت کر سا نام رب کے جو عظیم شان ہے فلا اکس مواقع نجوم یہ بیان شاہد ہے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں یہ ستارہ ہے نا سیدھا سیدھا چلا آتا ہے تو غروب ہوتا ہے اسی طرح حضرت جبیل جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سیدھے سیدھے وہی لے آئے تو ستارے کا غروب ہونا یہ قرآن کی عظمت اور صداقت پہ دراز کرتا ہے نہیں یہ شاہد ہے شاید ہی یعنی اقسم ہو بس قسم کھاتا ہوں میں ساتھ غروب ہونے ستاروں کے ایک معنی تو یہ کرو قسم کھاتا ہوں میں سات غروب ہونے ستاروں کے دوسرا معنی قسم کھاتا ہوں میں سات اترنے ایتوں کے مواقع کا من گرنا اترنا اور نجوم کا من کیا قسم کھاتا ہوں میں ساتھ اترنے کس کے ایتوں کے پیغمبروں کے دلوں میں یہ بھی لکھ لو سات اترنے ایتوں کے پیغمبروں کے دلوں میں وائی نہ قسم اور بے شا یہ قسم عظیم ہے موسو اس کی صفت کس کو بناؤ گے بے یہ قسم عظیم ہے اگر غور کرو تم ان نغول قرآن کریم جواب قسم قسم اور جواب قسم کی مناسبت آ گئی ہے جواب قسم اور عظمت قرآن لکھو ساتھ ساتھ لکھو اوصاف قرآن کریم ان کے اوپر نمبر ایک لکھو جی بے شک یہ قرآن ہے فی کتاب مکرو نمبر کتنی جی دو لوہ محفوظ کے اندر ہے لوہ محفوظ کے اندر لا مسو ہو یہ صفت نمبر کتنی جی تین نہیں ہاتھ لگاتے اس قرآن کو مگر پاک قرآن کو یاد پڑھنا تو جائز ہے بے وضو لیکن ہاتھ لگاؤ تو کیا ہو پاک ہو یہ مسئلہ سمجھ جائے نا ہاتھ لگانے کے بعد پاک ہونا چاہیے ایک مطلب تو یہ ہے کہ نہیں ہاتھ لگاتے قرآن کو مگر پاک دوسرا معنی ہے کہ نہیں ہاتھ لگاتے لوہ محفوظ کو ضمیر کا مرجع کس کو بنائے مگر پاک فرشتے تنزیل میں رب العالمین صفت نمبر چار یہ نازل شدہ رب العالمین کی طرف سے آفا بحاد الحدیث ہم تم یہ ترغیب ہے جی ترغیب لا تصدیق کہ قرآن کی تصدیق کرو کیا پسات اس کلام پہ تم سستی کر دے ہو پتا چلو نہ رز کا کم رز کا مان لکھو نصیبہ کم رز کا کم بانے نصیبہ کم اور کرتے ہو اپنا حصہ یہ کہ تم جٹلاتے ہو تمہارے حصے میں صرف جٹھلانا ہے ماننا نہیں فلولا اذا الحلقوم یہ زاجر بر انکار قیامت زاجر بر انکار قیامت انکار قیامت پہ زاجر یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو تمہارا رشتہ دار مر رہا ہے تمہارا رشتہ دار اس کی روح نکل رہی ہے اور تم حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہو لیکن کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے ہے تمہارے اختیار میں روح نکلے تو تو واپس لوٹا سکتے ہو کیوں پھر قیامت کا انکار کرتے ہو روح نکالنا لوٹانا کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے زاجر پر انکار ہے قیامت پاس کیوں نہ جب پہنچ جاتی ہے روح القوم تک بالغت کا فعل کیا ہے جی روح یہ بالغت کا فعل روح ہے بس کیوں نہ جب پہنچ جاتی روح تک اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو کو کس کو اپنے رشتہ دار جو مر رہا ہوتا ہے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں طرف اس کے تم سے ہم بھی اپنے علم کے لحاظ سے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے ہمیں پس کیوں نہ اگر ہو تم غیر مدینین نہ بدلہ دیے ہوئے تم کہتے ہو نا کہ قیامت نہیں آئے گی اور ہمارے کوئی بدلے شدلے نہیں اگر تمہارا یہی خیال ہے کہ قیامت نہیں آئے گی تمہیں بدلہ نہیں ملے گا تو اس روح کو واپس کر دکھاؤ اگر ہو تم نہ بدلا دیے ہوئے ہوئے تو لوٹاؤ واپس کرو اس رو کو اگر ہو تم سچے تو کر سکتے ہو نہیں فاما انکان من المقربین تین جماعتوں کا پہلے اجمالی ذکر تھا پھر کیا ہوا تفصیلی اب پھر اجمالی تینوں جماعتوں کے احوال کا اجمالی یادہ تینوں جماعتوں کے احوال کا اجمالی یادہ ہے پھر وہ فوت ہونے والوں کو دیکھیں گے یا مقربین سے ہوگا یا صاب یمین سے یا کس سے اصاب شمال مکرزین سے پاما پس اے پر اگر ہوتا ہے فوت ہونے والا کانا کا فائل کس کو بناؤ گے متوفا کو اگر ہوتا ہے فوت ہونے والا مقربین میں سے و ریحان یہ اصل میں رو اصل میں فالا ہو تو اس کے لیے راحت ہے پر روح اصل میں فالا ہوں اس کے لیے راحت ہے ریحان من رزق اچھا اور باغ ہے نیمتوں کے اور اگر ہوتا ہے اصحاب یمین میں سے سلام اللہ کا اس کو کہا جاتا ہے سلامتی ہو تیرے لیے کہ تو اصحاب یمین میں سے ہے بام کانا اور اگر وہ ہوتا ہے کس سے جٹلانے والے وہ اصحاب شمال گمراہوں سے فالہ نو ظلم تو فارو ظلم نسل میں کیا ہے ہو تو اس کے لیے مہمانی ہوتی ہے کھولتے پانی سے داخل کرنا جہنم کا بے شک یہ لاہو حق القین تحقیقی اور یقینی بات ہے اور سب رب کا عظیم یہ کیا ہے جی دعوی سورہ دوسری بار مذکور ہے